حضرت عروہ بن زبیر سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فتح مکہ کی جنگ کے وقت ایک عورت نے چوری کر لی اس کی قوم کے لوگ گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس آئے کہ وہ اس کی سفارش فرما دیں جب حضرت اسامہ نے آپ سے اس کی بابت بات چیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار فرمائیں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جو اس کی شان کے لائق ہے پھر فرمایا اما بعد اے لوگو تم سے پہلے لوگ اس بنا پر تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی طاقتور شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا لیکن اس کے بعد اس نے بہت اچھی توبہ کر لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی گزارشات و ضروریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو سات